اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جایا کرو اللہ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو اللہ تم میں سے کامل مومنوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی بے حد خبر رکھنے والا ہے